سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کیا کرو حدیث نمبر 615 مسند احمد